زہیر نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس غزوے کیے اور ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا اس کے سوا کوئی حج نہیں کیا وہ حجت الوداع تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ترانوے